ہاں، ہاں، ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام وسلا سید الانبیاء والمرسلین وعلى بھی ہی اجمعین اما بعد گزشتہ منگل کو قرآن کریم سے متعلق چند روایات پڑھی گئی اور اس کی فضیلت کے باب میں کچھ باتیں ذکر ہوئی قرآن اللہ کی ایک عظیم الشان کتاب ہے سب سے پہلے وہی اقرابس میں کلدی کا نزول ہوا جب حضرت غار ہرا میں تھے پھر اس کے بعد ڈھائی سال یا تین سال اللہ حسب الاختلاف وہی کا سلسلہ منقطع ہوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جو وہی پہلے نازل ہوئی اور جس سے آپ کو نبوت دی گئی اس میں مضبوط بنانا چاہتا تھا دوسری وہی جو آپ پر اتری ہے وہ سورہ مدثر ہے یا یو حل مدثر کمفا اندر وربف قبر وسیا بک فاہر ورظفہ حجر ایک عملی اور کر سونے والے اور اس کا شان نزول بھی کچھ عجیب و غریب ہوا کہ حضرت مکت المکرمہ سے باہر جا رہے تھے اور اچانک آواز آئی یا محمد حضرت نے دائیں دیکھا پھر آواز آئی یا محمد بائیں دیکھا آگے پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا حضرت فرماتے پھر میں نے آسمانوں میں دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور پورے آسمان کو گھیرا ہوا ہے یعنی جبریل امین اپنے اصلی شکل میں اس سے ڈر گئے اور حضرت جب اس سے ڈر گئے تو واپس آ گئے اپنے گھر اور لحاف اور پر سو گئے تو تعالی شاہ نے جبریل امین کو یہ آیات بلکہ یہ صورت لے کر بھیجا یا یہ قوم فانزل اے کملی اور کر سونے والے یہ خطاب عشق ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو جس حالت میں دیکھا اسی حالت میں خطاب کر لیا یہ خطاب عشق ہے عشق کی بات ہے تو حضرت کملی اور کر سوئے تھے تو اسی حالت پر اللہ نے خطاب کیا یا المدثر ہے کملی اور کر سونے والے اور ایسے خطاب پیارے بھی لگتے ہیں اگر کوئی اپنی بیوی کو کسی خاص حیت میں دیکھے اور اس حیت کو سامنے رکھ کر اس کو خطاب کرے تو وہ ہمیشہ اس نام کو یاد بھی رکھتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا جیسے میاں بیوی کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے اس سے اولیاء کے گھر بھی پاک نہیں ہوتے اختلاف رائے تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہے تو اس پر حضرت علی ناراض ہو گئے حضور تشریف لائے کسی کام سے فاطمہ کے مکان پر تو پوچھا آئی نا علی علی کہاں ہے میں ذرا ہماری کچھ ایسے ہی تو میں میں ہو گئی تو حضرت جو ہیں حضرت علی جو ہیں ناراض ہو کر چلے گئے فرمایا کہاں گئے فرمایا مجھے نہیں معلوم تو حضرت نے فرمایا دیکھو مسجد میں شاید علی سوئے ہو تو دیکھا کہ حضرت علی مسجد پر لیتے ہیں زمین پر لیتے ہیں حضرت پہنچے اور زمین پر لیتے تھے تو ریت لگا ہوا تھا پیچھے مٹی لگی ہوئی تھی حضرت نے اپنے ہاتھوں سے مٹی صاف کی آپ کے بدن سے اور فرمایا کم یا آبا اے مٹی کے ابا اٹھو علی کو فرمایا کم یا آبا تو مٹی کے ابا حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تو ابو الحسن تھی ابو الحسن کا منع حسن کا باپ کنیت رکھنا جائز ہے ہمارا عجمی ماحول ہے اس لیے کوئی کنیت کو سمجھتا ہی نہیں ایک کنیت ہوتی ہے ایک لقب ہوتا ہے ایک نام ہوتا ہے کنیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابن یا اب شروع میں لگایا جائے جیسے ابو الحسن یا ابو الحسین اور لقب کا معنی کسی خاص ہمارے اندر صفت ہے اس صفت کی وجہ سے کوئی نام رکھا گیا اسے لقب کہا جاتا ہے اور علم جو ہمارا مخصوص نام ہوتا ہے اسے علم کہا جاتا ہے تو حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی حسن کے ابا حضرت حضور نے فرمایا ابو تراب مٹی کے ابا تو حضرت علی کو یہ جو ابو تراب کہا گیا اس میں کہ مٹی لگی ہوئی تھی حضرت علی کو یہ کنیت اتنی پیاری لگی اتنی پیاری لگی کہ اگر کوئی ابو الحسن کہتا تھا تو علی اتنے خوش نہیں ہوتے تھے لیکن ابو تراب کہتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے چونکہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہوئی کنیت ہے تو محبوب کے رکھے ہوئے نام بھی اچھے لگتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یا یو حل کملی اور کر سونے والے اوتھ فانزر ڈراؤ دراؤ لوگوں کو رب کی برائی بیان کرو کپڑوں کو پاک رکھو بتوں سے الگ رہو یعنی اس کی عبادت نہ کرو پوری ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے اور رسالت عطا فرمائی اقرابس میں رب کل ندی سے نبوت دی اور یا المدثر سے رسالت دی اب رسول بنے یہ دوسری وہی اس کے بعد مسلسل وہی کا سلسلہ چلتا رہا اور حضرت کے کچھ کاتبین تھے کچھ صحابہ جب کوئی آیت اترتی تو حضرت اپنے اس کاتب کو بلاتے اور فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھ لو فلاں آیت کے بعد لکھو معلوم ہوتا ہے کہ آیتوں کی جو ترتیب ہے صورتوں میں کہ اس آیت کے بعد یہ آیت اور یہ آیت کے بعد یہ آیت یہ اللہ کے نبی کی لکھوائی ہوئی ترتیب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی ترتیب ہے جو آیات کی ترتیب ہے صورتوں کی جو ترتیب ہے اس میں اختلاف ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے توفیقی ہے یا اتحادی ہے اس کا مسئلہ یہی چھوڑ دیجئے چونکہ وہ ایک علمی بحث ہے لیکن آیات کی جو ترتیب ہے یہ توفیقی ہے من جانب اللہ تعالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس لیے جب کوئی آیت اترتی تھی تو اللہ کے نبی کاتب کو بلا کر فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو پھر اللہ کے حبیب کے زمانے میں قرآن لکھا ضرور گیا لیکن انداز اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارے وہاں کاغذوں پر لکھا گیا ہڈیوں پر لکھا گیا چھال درخت کی اس پر لکھا گیا البتہ سارے صحابہ کے سینے میں قرآن محفوظ تھا اور اس کی بین دلیل میں نے اشارہ تو گزشتہ منگل کو کیا تھا کہ صحابہ حافظ قرآن تھے بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے صحابہ حافظ قرآن تھے اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ جنگ یمامہ جب ہوا ہے صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمت القذاب کے ساتھ تو اس میں سات سو حفاظ صحابہ شہید ہو گئے سات سو جب اس میں سات سو صحابہ جو حافظ تھے وہ شہید ہوئے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے اور ایک بہت بڑی جماعت حفظ قرآن والی تھی تو صحابہ کے سینے میں حضور کے دور میں جیسے جیسے قرآن اترتا تھا صحابہ اس کو محفوظ کر لیا کرتے تھے البتہ یہ شکل نہیں تھی جو قرآن کریم کے اس وقت ہمارے پاس اور ایک روایت سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی فرمایا تھا لاتک انی سول قرآن کتب عنی سول قرآن فمحا ہو دیکھو مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھنا اور قرآن کے علاوہ کسی نے کچھ لکھا ہو تو مٹا دو حتیٰ کہ علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہاں تک بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے ایک وقت تک کے لیے حدیث لکھنے سے بھی روک دیا کہ میری حدیث بھی نہ لکھو وجہ اس کی یہ تھی کہ کہیں حدیث کو بھی لکھو گے قرآن کو بھی لکھو گے تو میرا کلام کہیں کوئی قرآن کریم نہ سمجھ لے اللہ کے نبی چاہتی تھی کہ میرا کلام قرآن کوئی نہ سمجھ لے اور اللہ کے کلام میں ادغام نہ ہو جائے بعد میں اجازت دے دی تھی حدیث کو لکھنے کی اور بہت سارے دلائل سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں اجازت دے دی تھی لیکن ایک وقت تک کے لیے تو حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں لاطت تو بونی سی قرآن قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھنا حضور کا دور ختم ہوا اب ایک بات سنو پہلے ایک مثال سمجھو تو بات سمجھ میں آئے گی ایک ہی مصنف مصنف جانتے لیکھک کتاب کا لکھنے والا ایک ہی مصنف اگر ایک ہی کتاب کو بار بار لکھتا ہے تو کوئی اس کو چار کتاب نہیں کہتا پانچ کتاب نہیں کہتا بلکہ اس کو ایک ہی کتاب کہا جاتا ہے اور اوپر سے ہم یوں کہتے ہیں کہ بھائی پہلے جو کتاب لکھی تھی مصنف نے اب اس کے بعد دوسری کتاب لائے اس میں کوئی مضمون کا اضافہ ہے پھر تیسری کتاب اسی وہی پہلی والی کتاب لائے جس میں اور کوئی نیا مضمون ملا تو اس کا اضافہ کیا چوتھی کتاب آئی تو پھر کوئی اور مضمون ملا تو اس کا اضافہ ہوا اس کو چار کتاب نہیں کہا جاتا مصنف کی ایک ہی کتاب ہے وہ البتہ مضامین کا اضافہ ہوتا رہا اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جب دنیا کے مصنفوں کا اور لیکھکوں کا حال یہ ہے کہ ایک لیکھک اور ایک مصنف ایک ہی کتاب کو بار بار لکھتا ہے تو اس کو پانچ یا دس کتابیں نہیں کہا جاتا وہ ایک ہی کتاب ہے تو پھر ہفتہ اعلی شانہوں نے جو بہت ساری کتابیں اتاری بہت سارے صحف اتارے صحف ابراہیم ازر گفاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سو چار کتابیں جس میں سو صحیفے ہیں اور چار کتابیں ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن مقدس اس میں ایک سو تین کتابیں اس قرآن مقدس سے پہلے اسی ایک ہی لیکھک نے اسی ایک ہی مصنف نے اسی ایک ہی اللہ نے ان ساری کتابوں کو اتارا تو یہ ساری کتابوں کو علیحدہ کیسے سمجھ لیا گیا یہ ایک ہی لیکھک کی ساری کتاب ہے جس میں وہ اللہ اپنی توحید کی دعوت دے رہا ہے اپنی وحدانیت کی دعوت دے رہا ہے اپنے ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہے اپنے رزاق ہونے کی اپنے فعال ہونے کی اپنے بحی ہونے کی اپنے ممید ہونے کی اپنے رحیم ہونے کی اپنے رحمان ہونے کی یہ وہ اللہ دعوت دے رہا ہے اور اس زمانے کے نبی کو مان لو اس کی وہ دعوت دے رہا ہے صحف ابراہیم میں یہی دعوت صحوف موسا میں یہی دعوت صحوف سیس میں یہی دعوت اور صحوف اخلوق میں یہی دعوت اور سو اور تورات موسا میں یہی دعوت اور زبور داود میں یہی دعوت اور انجیل عیسیٰ میں یہی دعوت اور قرآن مقدس میں بھی یہی دعوت ہے تو یہ الگ الگ کتابیں نہیں ہیں یہ ایک ہی کتاب ہے ایک ہی لیکھک اور ایک ہی مصنف کی اس اللہ نے ہر دور میں اتاری ہے ظاہر سی بات ہے کہ اتنا کہا جائے گا کہ اے کتاب کے ماننے والوں تورات کے ماننے والوں زبور کے ماننے والوں انجیل کے ماننے والوں صوب ابراہیم کے ماننے والوں صوب سیس کے ماننے والوں صوب اخلوق کے ماننے والوں تمہارے اوپر جو کتاب اتری وہ بھی اسی اللہ کی طرف سے ہم پر جو کتاب اتری وہ بھی اللہ کی طرف سے تو اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی کتاب کو اس آخری کتاب کے ساتھ ملا لو اس آخری کتاب میں اس لیکھک نے اس مصنف نے فیصلہ کن مضمون کو بیان کر دیا ہے اور اس کے بعد اب وہ لیکھک اور وہ مصنف کوئی کتاب اتارنے والا نہیں ہے تو وہ سارے مضامین اس میں اتر چکے ہیں اے عیسائیوں اے یہودیوں اے, اے, اے اگلی کتابوں کے ماننے والوں تم اس کتاب کے ساتھ اپنی کتاب کو مان لو اور اس کتاب کے مضامین کو قبول کر لو اور قبول کر کے اس اللہ کو ماننے والے بن جاؤ تو یہ فرق کہاں سے آ گیا اگر یہ بات سمجھ لی جائے تو نہ عیسائیت کا فرق رہا نہ یہودیت کا فرق رہا بلکہ وہ ساری کتابوں کے مضامین فیصلہ کن طور پر قرآن مقدس میں اترے اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ پر تورات کے مضامین کو بیان کیا انجیل کے مضامین کو بیان کیا بلکہ ایک جگہ پر تو یوں فرمایا حق تعالی نے کہ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل پر صحیح طور پر اور میری اس آخری کتاب پر آ جائیں تو میں ان کو جنت الفردوس عطا کر دوں گا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے روایت یہودیوں کے بہت بڑے عالم ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد فرمایا حضرت میں تو تورات کا بھی عالم ہوں میری اپنی کتاب تورات تھی میں مذہب یہودیت سے تعلق رکھتا ہوں اور اب میں مسلمان ہوا تو قرآن مقدس میری کتاب ہے تو کیا میں تورات بھی پڑھوں تو اللہ کے نبی کیا فرماتے اکرا ہادا یومن و ہادا یومن ایک دن تورات پڑھو ایک دن قرآن پڑھو لیکن ساتھ ساتھ نبی نے بتا دیا تورات کے مضامین کی تائید قرآن کر رہا ہے اس لیے عمل قرآن پر ہوگا تورات پر نہیں ہوگا کیسے فیصلہ کن بات ہو گئی عمل قرآن مقدس پر ہوگا یہ آخری کتاب ہے لیکن چونکہ جو عیسائیت کے علماء اور جو یہودیت کے علماء اس مضمون کو اپنی قوم کو نہیں سمجھا رہے اس کی بنیاد پر ان لوگوں کو مسلمانوں سے اختلاف ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو الگ سمجھا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب قرآن ہونے کے ناطے سے اور اہل کتاب تورات اور زبور ہونے کے ناطے سے سب ایک ہی ہے اس لیے کہ ایک ہی لیکھک اور ایک ہی مصنف کی یہ ساری کتابیں اور اسی کے سارے مضامین ہیں جو مسئلے میں فرق ہو ہو لیکن اصولی طور پر کوئی فرق نہیں ہے اگر یہ یہ پیغام عیسائیت کے علماء اپنی قوم کو سمجھائیں اور یہودیت کے علماء اپنی قوم کو سمجھائیں خدا پاک کی قسم یہ اختلاف ختم ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی جو یہودی اس مکرم اور معزز قرآن کو پڑھ کر اور اس کو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر ایمان لا رہا ہے اور پھر اپنی کتاب کا کمپیئر کر رہا ہے اس قرآن مقدس سے تو وہ یقینی طور پر فیصلہ کرتا ہے کہ جو میری تورات اور انجیل کہہ رہی تھی وہی یہ قرآن مقدس بھی کہہ رہا ہے اس لیے قرآن مقدس پر عمل کرنا اب میرے لیے لازم ہو گیا بہرحال یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے جس میں ساری کتابوں کو بیان کر دیا گیا اس لیے یہ الگ کتابیں نہیں ہیں یہ ایک ہی کتاب ہے جس کا مصنف اور لیکھک ایک ہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور مدعی نبوت ویسے تو بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور خود اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام یوں فرما کر گئے ہیں کہ قیامت تک تیس آدمی پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے سلاسن کردابون دجالون علاؤ القیامہ مشکات شریف کی روایت میں تیس ایسے آدمی پیدا ہوں گے قیامت تک جو ہر دور میں دعوے کرتے رہیں گے فرمایا ان کی بات کو نہ ماننا میں روایتی حیثیت سے ایک بات یاد آ گئی تو عرض کروں کلی بخاری شریف میں ایک روایت گزری ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقل زبی حتنا وسلح قبل تنا جس نے ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھی اور ہمارے زبیحے کو کھایا یعنی بسم اللہ بول کر کے ذبح کیا وسلح صلاطنا اور ہمارے طریق پر نماز پڑھی تو فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے یہ روایت ہے بہت ممکن ہے کہ اس روایت کو لے کر اس وقت قادیانی کھڑا ہو جائے اور وہ یوں کہیں کہ اس روایت میں مسلمانوں کی جو نشانیاں بیان کی گئے وہ تو ہم میں بھی ہے بن صلاح سلاطنا بہت غور سے سنیں دھوکہ تمہیں کیسے دیا جائے گا اب تم ہو ناواقف تمہارے سامنے بخاری کی ایک حدیث رکھ دی کہ دیکھو بخاری شریف میں ہے من صلاح سلاطنا جس نے ہمارے طریق پر نماز پڑھی اور جس نے ہمارے قبلے کا استقبال کیا اور جس نے بسم اللہ والا کھانا کھایا وہی مسلمان ہے تو اب اے مسلمانوں ہم اسی طرح کی تو نماز پڑھتے ہیں جیسے نبی نے بتائی جیسے تم پڑھ رہے ہو اور ہم اسی قبلے کا استقبال کرتے جس کا تم کر رہے ہو اور ہم بسم اللہ پڑھ کر جیسے تم کھا رہے ہو ویسے بسم اللہ پڑھ کر ہم بھی ذبح کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو جو نشانیاں مسلمانوں کی بتائی گئی وہ ہم میں موجود ہے پھر تم ہم پر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہو بولا بالا مسلمان ان کی بات میں آ جاتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے بالکل صحیح ہے خاموں کا ان پر کفرت فتوے لگائے ہیں اچھا چلو ہم بھی تمہارے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں علامات نشانیاں جس کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی نشانیاں بتائی لیکن ایک ہے مسلمان کی تعریف مسلمان کی تعریف وہ کچھ اور ہے مسلمان کی تعریف یہ ہے اب تصدیق ما جا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالن فیما علم اجمالن و تفصیلن فیما علم تفصیل اللہ کے حبیب جن باتوں کو لے کر آئے ان باتوں کو اگر آپ نے اجمالن بیان کیا مثلا آپ نے فرمایا قبر کا عذاب حق ہے اجمالن ہم اس کو مان لیں اور جس کو آپ نے تفصیلن بیان کیا اس کو ہم تفصیلن مانیں مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو ان تمام باتوں کو مانے اس کو مسلمان کہا گیا اب اللہ کا نبی قرآن لے کر آیا اور اس قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ مکان محمد حدم رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین یہ میرا آخری نبی ہے خاتم النبیین اس کے بعد کوئی نبی نہیں تو جب نبی نے یہ اعلان کر دیا اور قرآن نے کہ یہ خاتم النبیین ہے اور تو اس نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتا اور اپنے آپ کو آخری نبی مانتا ہے تو نشانیوں کے ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا تعریف کے ماننے سے مسلمان ہوتا ہے مسئلہ بہت سمجھنا چاہے تم نماز پڑھتے رہو اسی قبلے کی طرف لیکن اگر تم نے نصوص کو قرآن کو نہیں مانا تو نشانیوں سے کچھ نہیں ہوتا نشانیاں تو بہت ساری ہوا کرتی ہے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیا اس سے وہ مسلمان ہو جائیں گے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے مندروں کو دیکھو تو ان کا منہ بھی ادھر ہی ہے وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے یہود بھی کہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے نشانی اور چیز ہے تعریف اور چیز ہے تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے اور مدعیہ نے نبوت میں اسود انسی تو حضور کے دور ہی میں مارا گیا مسلمت القذاب بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور اس نے اللہ کے نبی سے تین باتیں کہی تھی پہلی بات اس نے یوں کہی تھی کہ یا تو محمد تو دیہاتیوں کا نبی میں شہریوں کا نبی یہ مان لے یا دوسرے نمبر پر آدھے پنڈو نبی آدھے پر میں نبی یا تیسری بات یہ ہے کہ تیرے مرنے کے بعد مجھے نبوت تو حضرت نے ایک ہی آیت پر دی ان الارض للہ اللہ من یشاء میں من عبادی نبوت تیرے گھر کی لوندی نہیں ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے یا میرے دینے سے تو نبی بن جائے نبوت اللہ کی ہے وہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ان الارض اللہ یو من میں شاہ عبادی اور پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا نبوت تو بہت دور کی بات تو کر رہا ہے حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی لکڑی تھی حضرت نے فرمایا اس کا تنکا بھی مانگے گا تو نہیں دوں گا اور پھر اس کے بعد حضرت وہاں سے روانہ ہوئے اور فرمایا یہ میرا زید ابن ثابت ابن سماس جو انصار کے بڑے مقرر تھے بڑے خطیب تھے فرمایا یہ تجھے جواب دے گا پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے میں نے پھوک ماری اس میں دونوں اڑ گئے اس کی تعبیر اللہ کی طرف سے مجھے بتائی گئی کہ اسود انسی اور مسلمت القزاب اس کو قذاب اس لیے کہا کہ یہ جھوٹ تھا جھوتا تھا اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو قذاب کہا تھا اس کا نام تھا مسلمہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور صدیق اکبر کے دور میں اس نے بڑا زور پکڑا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر تیار کیا جس کے نتیجے میں جنگ یمامہ ہوئی اور جنگ یمامہ میں مسلمت القذاب مارا گیا اور کس کے ہاتھوں مرا اس شخصیت کے ہاتھ مرا جس شخصیت کے ہاتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تھے حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ویشی نے قسم کھائی تھی کہ میرے ہاتھ ایک اسلام کا بڑا آدمی مارا گیا تو اب اسلام لانے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ کفر کا بڑا مارا جائے تو آپ نے ویسی کو مارا تھا آپ نے جو ہے مسلمہ کو حضرت ویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مارا گیا مجھے ایک لطیفہ ایک عجیب و غریب یاد آیا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی ہے فرمایا کہ ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے میں غالباً اس سے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ ہندا کو ایمان کیوں ملا وجہ کیا تھی ہندا کو ایمان ملنے کی ظاہری اسباب کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ نے توفیق دینا تھا لیکن ابن جوزی نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ یہی وہ ہندا ہے جس نے عہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا یہی وہ ہندا ہے کہ جن سولہ آدمی کو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر مارنے کو کہا تھا اس میں یہ عورت بھی ہے لیکن یہ چھپے چھپائے کہیں چلی گئی اور جب سکون ہو گیا تو پھر ایمان لے آئی ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو اتنی کتر تھی جو اتنی متشدد تھی ایمان کے بعد میں اس کو ایمان اللہ نے کیسے دیا ابو جہل کو نہیں ملا ابو لہب کو نہیں ملا یہ اتنی کتر تھی کہ نبی کے راستے میں کانتے بچھانے والی اور کیا کیا اس نے نہیں کیا اس کو ایمان اور حمزہ جیسی شخصیت کا کلیجہ چبانا یعنی کتریت اور تشدد کی حد ہو گئی اس کو اللہ نے ایمان کیسے دیا اس پر ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس کے پیت میں حمزہ کے کلیجے کا حصہ گیا ہے جو نور سے بھرا ہوا تھا جس کے پیت میں حمزہ کا نور چلا جائے اور وہ ایمان سے محروم ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا یہ انوار کی برکت ہے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے انوارات اپنی جگہ کام کرتے ہیں اولیاء اللہ کے انوارات جو ہوتے ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اولیاء اللہ کے انوارات اپنی جگہ کام کرتے ہیں تو جنگ یمامہ ہوئی اور جنگ یمامہ میں سات سو حفاظ صاحب کرام شہید ہو گئے اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارا اور پھر وحشی کہتے بھی تھے کہ اس کا حضرت حمزہ کا بدلہ ہو گیا اب جب اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے میں قرآن کریم کی جمعیت کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کہ قرآن کیسے جمع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر ہوئی اس بات کی کہ یہ حفاظ صحابہ دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح اگر قرآن سینوں میں چلا گیا تو ایک دن آئے گا کہ قرآن نہیں رہے گا ہمارے پاس اس لیے قرآن کاغذ میں جمع ہو جانا چاہیے ایک کتابی شکل میں آ جانا چاہیے آپ نے خلیفت المسلمین نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ حضرت قرآن جمع ہونا چاہیے صدیق نے فرمایا جو کام میرے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں حضرت نے جمع نہیں کروایا ایک کتاب میں کیسے کروں لیکن حضرت عمر بار بار پریس کرتے رہے بار بار کہتے رہے حضرت یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے یہ کام ہو جائے تو اچھا ہے آخر حضرت ابو بکر صدیق کو بھی شرے صدر ہو گیا کہ یہ کام کرنا چاہیے تو آپ نے سب سے زیادہ حضور کے قریب وہی کے لکھنے والے حضور کے کاتب زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے بلایا اور فرمایا کہ ایک اہم کام کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں تم فوراً آؤ وہ آئے فرمایا کہ دیکھو یہ کام ہے تمہیں قرآن کریم کو پورا قرآن کریم جہاں جہاں سے تمہیں ملے اس کو جمع کرنا ہے لیکن صرف ہفزن سننا نہیں ہے لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے جس سے تم آیت کو لو اس کے پاس لکھا ہوا بھی ہونا چاہیے اور اس پر دو گواہ بھی ہو اتنی پختگی کے ساتھ قرآن کی آیات کو لیا گیا صرف قرآن کی ایک آیت یا دو آیتیں ایسی ہے جو ایک ایسے صحابی کے پاس تھی کہ جس صحابی کے لیے دو گواہوں کی ضرورت نہیں اور وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو حضور نے ایک خاص اعجاز دیا تھا خاص ایوارڈ دیا تھا آج کل کے ایوارڈ کاغذ کے ہوتے ہیں بہت بہت تو اسٹیل کے ہوتے ہیں پیتل کے ہوتے ہیں چاندی کے ہوتے ہیں اللہ کے نبی کا ایوارڈ کیا تھا دیکھیے اور کیوں دیا گیا تھا اصل میں ایک مرتبہ حضرت نے ایک یہودی سے بکری خریدی یا اونٹ خریدا پیسے دینے باقی تھے حضرت نے فرمایا چلو گھر میں تمہیں پیسے دے دوں گا اب وہ یہودی پیچھے پیچھے آیا راستے میں کوئی مل گیا منافق جیسا اس نے کہا تو نے سستے میں بیچ دیا محمد کو سستے میں بیچ دیا لاؤ میں خرید لوں گا تجھے اتنے پیسے آج کل بھی یہ چالیں بہت چلی جاتی ہے کسی کو توڑنے کے لیے مروڑنے کے لیے کسی کو پامال کرنے کے لیے یہ چالیں بہت چلی جاتی ہے اور علمان الحفیظ مسلمانوں کے اخلاق کی گراوٹ انتہائی درجے پر ہے نہ کسی کی روزی ہمیں اچھی لگتی ہے نہ کسی کا کمانا ہمیں اچھا لگتا ہے نہ کسی کی ترقی ہمیں اچھی لگتی ہے اور ہم نے تو اپنی زبانوں میں سانپ پال رکھے ہیں زبان نہیں ہے سانپ ہے سانپ ہم نے سانپ پال رکھے ہیں جو ہر وقت دنک مارتے رہتے ہیں تنکیلی زبان ہماری ہے تو منافق نے کہا کہ تو نے زیادہ پیسے دے کم پیسے میں بیچ دیا لاؤ میں خرید لوں اور وہ یہودی کا دماغ چکر چکرا گیا پیسے زیادہ مل رہے تھے تو حضرت نے جب اس کو پیسہ دینے کو کہا تو وہ کہنے لگا میرا تم سے سودا ہی نہیں ہوا حضرت نے فرمایا بھائی سودا ہوا ہے میں نے تج سے خریدا ہے تجھے پیسے ہی دینے تھے تو کہہ رہا ہے سودا نہیں ہوا کہا نہیں میرا سودا نہیں ہوا تو اس وقت حضرت نے فرمایا بھائی کون گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس سے سودا کیا ہے تو حضرت خزیمہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے اور خریدا ہے پیسے دینے باقی ہے تو حضرت نے فوراً اٹیک کیا کہ خزیمہ تم گواہی دے رہے ہو گواہی دینے کے لیے تو حاضر ہونا ضروری ہے اور تم تو وہاں تھے نہیں جب میں نے ان سے سودا کیا تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو فرما حضرت آسمانی باتیں اللہ جب آپ پر اتار رہا ہے تو ہم کہاں وہاں موجود ہیں اور جب آسمانی باتوں میں ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے آپ اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے تو اس میں جھوٹ کیسے بولیں گے حضرت اس پر اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے فرمایا آئندہ کسی بھی مسئلے میں میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے گا اس کی گواہی قبول ہے دو کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ دیا تھا خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دو آیتیں ایسی تھی جو خزیمہ کے پاس سے ملی تھی اس پر زید ابن ثابت نے گواہ نہیں مانگے باقی پورا قرآن لکھا ہوا لیا ہے گواہوں کے ساتھ لیا ہے قرآن جمع ہو گیا لیکن کئی بمتفق کراتے اس میں جو ہے زیر زبر کا مسئلہ بھی نہیں تھا اور نقطے کا مسئلہ بھی نہیں تھا اور صورتیں بھی کچھ آگے پیچھے تھی یہ ترتیب نہیں تھی ایک نسخہ زید ابن ثابت نے تیار کیا لیکن بہت مشکلی پڑی بہت مشکلی پڑی اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ اگر ابو بکر صدیق مجھے پہاڑ ہٹانے کو کہتے وہ میرے لیے آسان تھا لیکن قرآن کا جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا بہرحال اللہ نے یہ کام لیا وہ نسخہ صدیق کے پاس رہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر کے پاس گیا ہت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی بیٹی اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اب حضرت عثمان کا دور آیا اور اسلام دور دور تک پھیلا اور عرب سے نکل کر عجم میں اسلام آیا اور اجمیوں کو عربی پڑھتے آتا نہیں تھا اس کی وجہ قرآن کریم میں بہت غلطیاں کرتے تھے پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مختلف کراطیں تھیں جس کی بنیاد پر ایک قبیلے والا دوسرے کو غلط کہتا تھا دوسرا اس کو غلط کہتا تھا بڑے فتنے ہو رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں سوچا کہ میں ایک ہی کراط کے اوپر قرآن کریم کو جمع کروں اور ترتیب کے ساتھ تو اس میں چار صحابہ کرام کو جو حضور کے کاتب تھے ان کو یہ کام حوالے کیا اور ان کا امیر مقرر کیا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس طرح پر یہ قرآن کریم کی ترتیب آئی ہمارے سامنے یہ اسی طرح پر جمع کیا جو ہمارے سامنے ہے اس لیے اس نسخے کو جو ہمارے سامنے ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے مصحف عثمانی کا معنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع فرمایا اور اس کے قریباً پانچ یا چھ نسخے تیار کروائے ایک مکے میں رکھا ایک مدینے میں رکھا ایک شام بھیجا ایک عراق بھیجا مختلف جگہوں پر ان نسخوں کو بھیجا گیا لیکن حضرت عثمان نے جو قرآن کریم تیار کروایا تھا اس قرآن میں نہ پارے تھے اس قرآن میں نہ جو ہے منزلیں تھیں اس قرآن میں نہ رکو تھے کچھ نہیں تھا نہ جو ہے نقطے تھے نہ اس قرآن میں زیر زبر وغیرہ کا مسئلہ تھا یہ سب بات کا مسئلہ ہے زیر زبر وغیرہ کے مسائل کو کس نے لگایا ہے راج کال تو یہی ہے کہ ابو اسود دعالی نے لگایا ابو اسود دعالی بہت بڑے تابعی ہے جنہوں نے نحو کے سب سے پہلے کچھ قواعد بنائے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہے اور حضرت علی کو ان پر بہت اعتماد تھا انہوں نے زیر زبر نقطے وغیرہ تیار کیے تاکہ اجمی لوگوں کو قرآن پڑھنے میں سہولت ہو ورنہ ہم جیسے قرآن کیسے پڑھتے آج زیر زبر لگے ہیں پھر بھی کتنے لوگوں کو پردے نہیں آتا تو اگر بالکل نہ ہوتے تو کیا ہوتا تو ابو اسود علی نے دوسرا قول یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے زمانے میں یحییٰ ابن یامر رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعی ہے اور ان کے علاوہ اور ایک تابعی ہے ان کو یہ کام سپرد کیا حجاج ابن یوسف نے کہ تم قرآن کریم میں نقطے اور زیر زبر اور پیش وغیرہ کو لگاؤ تو انہوں نے لگایا اب علماء کی دو رائے ہو گئی کہ بہت ممکن ہے ابتدان یہ کام شروع کیا ہوگا ابو اسود دوالی نے لیکن بعد میں حجاج ابن یوسف نے ان علماء کے ذریعے سے پورا کروایا ہوگا اس اعتبار سے امت پر حجاج ابن یوسف کا ایک احسان ہو گیا اگر اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں کہ اس نے بہت سو کو قتل کیا تو دوسری طرف امت پر اتنا بڑا احسان بھی ہے حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت حجاج ابن یوسف نے اتنا ظلم کیا تو کیا ہم اس پر لان تان کریں تو حضرت نے فرمایا تم نے لان تان کیا اور قیامت کے دن اگر اللہ اس کو یوں کہہ کر معاف کر دے کہ تو نے زیر زبر کا کام کروا کر میرے بندوں پر بڑا احسان کیا تھا جب میں تجھے معاف کرتا ہوں وہ جائے گا جنت میں اور تو لان تان کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو ایک طرف اس کا ظلم بھی ہے تو ایک طرف اس کا یہ کام بھی ہے بہرحال اس نے یہ کام کروایا اس کے علاوہ قرآن کریم کے پارے پاروں کے بعد میں کتابوں میں کوئی ایسے خاص بات نہیں ملتی کہ یہ پارے کس نے بنائے ہیں لیکن ایک بہت بڑے عالم حضرت بدر الدین امام بدر الدین زرکشی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک بات یوں لکھی ہے کہ اصل میں یہ پارے جو ہیں یہ حفظ کی سہولت کے لیے بعد میں بنائے گئے اور اس کے لیے ایک مخصوص انداز یہ رکھا گیا کہ آیتوں کی ایک مقدار رکھی گئی کہ اتنی آیتیں پوری ہونے پر ایک پارا اسی لیے آپ دیکھو کہ بعض جگہ پر ایک پارا ختم ہوتا ہے اور آخری آیت پر سورت شروع ہوتی ہے ایک ہی آیت ہے اس کے بعد دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے جیسے تیرواں پارا ختم ہو کر چودواں پارا جب آپ پڑھتے ہیں روباما یود الدین کفر ہو تو یہاں تیرواں پارے کے آخر میں ایک ہی آیت ہے بھائی ایسا کیوں نہیں کیا آپ سب کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ چودواں پارا ہی اس سورج سے شروع کرتے ایسا کیوں نہیں کیا لیکن نہیں وہ ایک انداز تھا کہ اتنی آیتوں پر ایک پارا ہونا چاہیے اور وہ انداز میں ایک آیت باقی رہ گئی تھی اس لیے وہ سورت کی ایک آیت وہاں لکھ دی تاکہ ایک پارا وہاں پورا ہو جائے تو بہرحال یہ حفظ کی آسانی کے لیے اگر پارے ہی نہ ہوتے تو بچہ کہتا کتنا لمبا ہے کب حافظ ہوں گا لیکن یہ تو پارے ہیں تو اب یہ سوچتا ہے چلو ایک پارا پورا ہو گیا دو پارے پورے ہو گئے تین پارے پورے ہو گئے تو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور یہ جو منزلیں ہیں سات منزل یہ اصلا صحابہ کرام نے بنائی تھی اس لیے کہ صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے پر بہت ترغیبیں دی جیسا کہ یہ روایات ہیں لیکن اللہ کے نبی نے پہلے یوں فرمایا چالیس دن میں قرآن پورا کرو پھر فرمایا تیس دن میں پورا کرو روزانہ ایک پارا پڑھو بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے یوں کہا عبداللہ ابن ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ مجھے تو بہت طاقت ہے فرمایا اچھا پندرہ دن میں پورا کرو فرمایا مجھے تو اور بھی طاقت ہے حضرت نے فرمایا ہفتے میں پورا کرو فرماتے مجھے اور بھی طاقت ہے فرمایا تین دن میں پورا کرو لیکن عبداللہ ابن امر دلاس برہاپے میں یوں کہتے ہیں میرے نبی نے مجھے چالیس دن اور مہینہ کہا تھا اس پر عمل کرتا تو اچھا ہوتا برہاپے میں اب مشکل ہے لیکن جب ایک عمل ہے تو اس کو برہاپے میں بھی کرتے رہے تو صحابہ نے قرآن کریم سات دن میں پورا ہو جائے اس کے لیے سات منزلیں بنائی تھی آج ہمارے لیے پاؤ پارا پڑھنا مشکل ہو گیا آدھا پارا پڑھنا مشکل ہو گیا صحابہ ہر روز ایک منزل پڑھتے تھے اس طرح پر سات دن میں قرآن مقدس کو پورا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے تو بہرحال یہ قرآن کے جمع ہونے کے کچھ مسائل تھے موتے موتے رکو بھی اسی طرح جو ہے بعد میں لگائے گئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رکو نہیں تھے یہ تو بعد میں سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے کہ جب ایک طرح کا مضمون پورا ہو رہا ہے تو وہاں رکو آ جاتا ہے پھر دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے اس لیے کبھی کوئی رکو لمبا بھی ہو جاتا ہے کوئی مختصر بھی ہو جاتا ہے تو اصل میں وہ مضمون کے اعتبار سے چل رہا ہے تو رکو کی ترتیب بھی بعد والوں نے لگائی آسانی کے لیے پاروں کی ترتیب بھی بعد والوں نے لگائی آسانی کے لیے اور اسی طرح زبر زیر پیش وغیرہ اور نقطے جو ہیں وہ بھی بعد والوں نے لگائے آسانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی صدیق اکبر نے جو جمع کروایا اس میں بھی یہ بات نہیں تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمع کروایا اس میں بھی یہ بات نہیں تھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو قبول فرمایا اور یہ مصحف عثمانی ہمارے سامنے آیا اس کا اصلی نسخہ بھی میں دیکھ کر آیا ازبیکستان میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نسخہ وہ ازبیکستان کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور ایک ورق وہ بھی وہاں رکھا ہوا ہے کہ جس ورق کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کو شہید کیا گیا تھا اور آپ کا خون اس پر گرا تھا اسی لیے حضرت عبدستانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب و غریب دل کو ہلانے والی بات لکھی حضرت نے فرمایا کسی کی سفارش کے لیے قیامت کے دن اس کا عالم بیتا کھڑا ہوگا کسی کی سفارش کے لیے اس کا حافظ بیٹا کھڑا ہوگا کسی کی سفارش کے لیے اس کی عالمہ بیوی کھڑی ہوگی حافظہ لڑکی کھڑی ہوگی اور کسی کی سفارش کے لیے اور کوئی قریبی رشتہ دار کھڑا ہوگا لیکن عثمان کی سفارش کے لیے قرآن مقدس کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ اللہ میری تلاوت کرتے کرتے یہ تیرے پاس آیا ہے مجھے ایک روایت یاد آئی اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت اسود کے قریب کھڑے ہوئے تو حضرت اسود کے قریب کھڑے ہو کر یوں فرمایا تھا کہ یا حضر ان کا حضر لاتن فاؤمن قبلا تذر لو ماں رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں قبل تو کا فرمایا پتھر تو ایک پتھر ہے حضرت اسود کو کہا تو ایک پتھر ہے فرمایا میں نے اگر میرے نبی کو نہ دیکھا ہوتا تو تجھے بوسا نہ دیتا لیکن میرے نبی کو میں نے دیکھا کہ تجھے بوسا دیا ہے اس لیے میں تجھے بوسا دے رہا ہوں فرمایا نفع تج سے نہیں نقصان تج سے نہیں لاطن فاؤمن کا ولا تذر بخاری شریف کی روایت ہے تجھ سے نفع بھی نہیں نقصان بھی نہیں پیچھے سے کسی نے یوں کہا امیر المؤمنین ان نہ اس سے نفع بھی ہے نقصان بھی ہے تو حضرت عمر چوک گئے اور پیچھے دیکھا کہ کون ہے فرا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کئی کیسے پتھر نفع اور نقصان پہنچاتا ہے فرمایا سمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کو بوسا دے گا اس کا نام اس پتھر میں اللہ ڈال دیتا ہے قیامت کے دن پتھر اسی کی سفارش کرے گا یہ نفع ہوا اور جو اخلاص کے ساتھ بوسا نہیں دے گا ریاکاری کے لیے یا شان بتانے کے لیے کہ میں تو حضرت اسود کو بھی بوسا دے کر آ گیا فوقیت بتانے کے لیے فضیلتیں بتانے کے لیے اپنی منقبت بتلانے کے لیے جو بوسا دے گا اس میں اخلاص نہیں فرمایا جس نے اس نیت سے بوسا دیا یہ پتھر قیامت کے دن اس کی سفارش نہیں کرے گا تو ینفاؤں و یزر نفع بھی ہو رہا ہے نقصان بھی ہو رہا ہے یعنی قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا تو جہاں یہ پتھر سفارش کرنے والا ہے وہاں پر قرآن مقدس بھی سفارش کرنے والا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کو جب قبر میں سلایا جاتا ہے تو اس کے یمین سے نماز آتی ہے اس کے یسار سے روزہ آتا ہے اس کے پاؤں کی طرف سے زکات اور حج آتے ہیں دائیں طرف سے نماز آتی ہے عذاب تو وہ آتا ہی ہے تو دائیں طرف سے نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اسے ٹچ نہ کرنا یہ مجھے پڑتا تھا یسار کی طرف سے اس کے روزے آتے ہیں یہ بچاتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی نے روزوں کو ڈھال کہا یہ بچاتے ہیں اس کو ٹچ نہ کرنا یہ رمضان یہ یہ یہ دنیا میں روزے رکھتا تھا اس نے میری قدر کی ہے زکات اور حج پاؤں کی طرف سے آتے ہیں کہ دنیا میں چل چل کر یہ میرے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا اسے ٹچ نہ کرنا اور روایت میں آتا ہے کہ سر کی طرف سے قرآن آئے گا اوپر کی طرف سے قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا کہ خبردار خبردار عذاب کو یہاں سے نہیں آ سکتا حضرت نانوپی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب اس روایت پر حکمت لکھی ہے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو سر ہی کی طرف سے کیوں رکھا فرماتے ہیں کہ اصل میں دنیا میں کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو وہ صدر جمہوریہ کے سامنے جس کو ہم راشٹرپتی کہتے ہیں صدر جمہوریہ کے سامنے پریسیڈنٹ کے سامنے اگر اس کے باپ دادا پر اس پھانسی والے مجرم کے باپ دادا پر کسی اس سے پہلے منسٹر نے احسان کیا ہوا ہوتا ہے کوئی ایوارڈ دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے اس ایوارڈ کو گھر سے منگواتا ہے اور صدر جمہوریہ کے سامنے سر پر وہ ایوارڈ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے باپ دادا کو تمہارے بڑوں نے یہ ایوارڈ دیا تھا میں اس ایوارڈ کو سر پر رکھ کر حکومت کا پاس رکھ کر تم سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے پھانسی نہ دو جب اس ایوارڈ کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو حضرت نانوت بھی فرماتے ہیں جب قبر میں ہوگا تو پھر اس صورت میں قرآن سر کی طرف سے آئے گا گویا کہ یہ مردہ اپنے سر پر قرآن کے ایوارڈ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے کہے گا تیرا قرآن میرے پاس تھا اللہ کو عذاب کو میرے پاس نہ بھیج تو قرآن مقدس کی تلاوت ایک ایسی زبردست چیز ہے جو انسان کو قبر میں بھی بچائے گی اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن جو ہے انسانی شکل میں کھڑا ہو کر ہماری سفارش کرے گا یا تو ہماری سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف بھی ہوگا اگر ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا یا قرآن کی تلاوت نہیں کی تو پھر ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے حجت اللہ کا اور علیہ کا یعنی ہمارے فیور میں بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے خلاف بھی اللہ کے نبی فرما دے یا تو تیرے فیور میں ہوگا اگر عمل کیا اور تلاوت کیا یا تو پھر تیرے خلاف ہوگا اگر تو نے اس پر عمل نہیں کیا اس لیے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری روایت کو پیش فرماتے ہیں سب سے پہلے فرمایا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرا القرآن یوم القیامت شفیع روا مسلم قرآن کریم کی تلاوت کرو یہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا میرے جوانوں موبائل کی دنیا میں تم بہت گھومتے ہو اور ہر وقت کانوں میں ایئر فون لگا کر کے سن رہے ہو اللہ نے یہ کان اس لیے نہیں دیے ہیں کہ ہم گندی باتوں کو سنا کریں اور اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم گندی باتوں کو دیکھا کریں اور اللہ نے یہ زبان اس لیے نہیں دیے کہ ہم گندی باتوں کو بولا کریں یہ تو اس لیے یہ اور بات ہے کہ میرا رب اتنی گندگیوں میں ڈوبنے کے باوجود میرے کان کو بہرا نہیں کر رہا ہے میری آنکھوں کو نابینا نہیں بنا رہا ہے میری زبان کو گنگا نہیں بنا رہا یہ اس مولا کا احسان ہے لیکن یہ نعمتیں اس لیے نہیں دیے یہ نعمتیں اس لیے دی ہے تاکہ ان کانوں کے ذریعے سے اللہ کا مقدس قرآن سنا جائے اس زبان کے ذریعے سے اللہ کا مقدس قرآن پڑھا جائے اس زبان کے اس ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کے مقدس قرآن کو دیکھا جائے پابندی کرو کم سے کم روزانہ دن بھر میں ایک پارا پورا کرنے کا صبح پاؤ پارا پڑھو زہر بعد پاؤ پارا پڑھ لو اثر بعد پاؤ پارا پلو مغرب بادشاہ کے بعد پاؤ پارا پلو اہتمام کرو قرآن مقدس کے پڑھنے کا یہ عدیم الشان کتاب ہے جو اس سے وابستہ ہوتا ہے قرآن اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے عجیب و غریب بات ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مفتی اسماعیل سا واری والا رحمت اللہ علیہ سے جامعہ حسینیہ میں دورے کے زمانے میں سنی تھی حضرت نے فرمایا کہ دنیا کی ناول جھوتی ہے جو انسان اس کو پڑھتا ہے وہ جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے فرمایا دنیا کے فلم جو بچہ دیکھتا رہتا ہے وہ اسی طرح مارنے کا عادی بن جاتا ہے بلکہ وہ وقت آنے پر اپنے باپ کو بھی مار دیتا ہے اپنی ماں کو بھی مار دیتا ہے اور آج کے زمانے نے تو یہ ثابت کر دیا یہ ثابت کر دیا کہ وہ گندے فلموں کو دیکھ کر کے کبھی اپنی بہن کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی وہ کام کرتا ہے فرمایا جب دنیا کے ناول اور فلموں کو دیکھنے سے یہ حالات ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے اور دیکھنے سے یہ زندگی صلاح و فلاح کی طرف آ جائے گی اچھی باتوں کی طرف آ جائے گی نیکیوں کی طرف آ جائے گی اللہ کی طرف چل پڑیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑیں گے اس لیے اللہ جل اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرا القرآن نہ یاتی یوم القیامت شفیان لیا ہی اپنے پڑھنے والوں کے لیے قرآن کریم سفارش کرے گا دوسری روایت میں فرمایا وانی نواز رضی اللہ تعالیٰ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوتا یوم القیامت بالقرآن و الذین کانو یعملون به فی الدنیا تقدمہ سورة البقرہ و آل عمران تحاد جان فرمایا جو دنیا میں قرآن کریم کو پڑھتا رہا جس کے شروع میں دو صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور سورہ عال عمران اور یہ دونوں صورتیں زیادہ تر مسائل سے بری ہوئی ہے فرمایا قیامت کے دن یہ صورتیں اور یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا قیامت میں تمہارے آگے آگے چلے گا تمہیں دامن پکڑ کے جنت میں لے جائے گا اور طرح طرح بلکہ خود بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت آمن من اب والمؤمنون اللہ وسعها رات میں سوتے وقت پڑھ لے گا اللہ اس پر فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہے اور صبح کو پل لے گا تو شام تک اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں تو قرآن میں برکت بھی ہے قرآن میں حفاظت بھی ہے قرآن میں انوار بھی ہے قرآن سے زندگی کا بننا بھی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اپنا امام بنائیں اپنا پیشوا بنائیں اپنا رہبر بنائیں اپنا مقتدا بنائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن عظیم کو خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتی سورج ضلع کا ہمارا اجتماع جو ہے جو ابھی چار مہینے کا جو ترتیب چل رہی ہے تو ہمارا سورج ضلع کا اجتماع کرود میں طے پایا ہے اٹھائیس انتیس تیس تاریخ کو سارے احباب سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر دین کی باتیں سنیں اپنا مزاج دینی بنائیں اور وہاں پہ کوئی دنیا کی باتیں تو ہوتی نہیں اللہ اس کے رسول ہی کی باتیں ہوتی ہے اور ترغیبیں دی جاتی ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے سے اپنی زندگیاں بنتی ہے تو اٹھائیس انتیس تیس کو ہمارا سورج ضلع کا اجتماع کرود میں رکھا گیا ہے سارے احباب وہاں پہنچنے کی کوشش کریں یہ ایک بچہ ہے حمزہ الطاف سرتی وہ بیمار ہیں دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ عاجلا مستمرہ نصیب فرمائے اور اسی طرح محمود بھائی کریم بھائی کی طبیعت بھی زیادہ علیل ہے خراب ہے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور جتنے ہمارے مریض بیمار اللہ سبھی کو شفا دے ہم بھی روحانی اعتبار سے بیمار ہیں اللہ ہمیں روحانی اعتبار سے بھی شفا عطا فرمائے اور جسمانی اعتبار سے بھی اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائے اور جتنے مرحوم ہو چکے ہیں ہمارے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے سب کے درجات کو بلند فرمائے نور شریف پلی اللہ صلی حبیبنا و شفیع مولانا محمد مبارک وسلم الحمد للہ رب العالمین ولاق المطقین وسلاۃ و والسلام وسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے قصوروں سے درگزر فرما اللہ ہم لٹ چکے ہیں ہم مٹ چکے ہیں اے اللہ ہماری دکانیں نہیں لوٹی بلکہ ہمارا ایمان لوٹ گیا اللہ ہماری حیا لوٹ گئی ہمارے اچھے اخلاق لوٹ گئے اے اللہ ہماری زندگیاں برباد ہو گئی مولا ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما اچھی زندگی عطا فرما اچھے کیریکٹر عطا فرما ہمیں حیا عطا فرما ہمیں حیا عطا فرما ہمیں حیا عطا فرما اللہ بے حیائیوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری بچیاں بے حیائیوں کی دنیا میں برباد ہو چکی ہیں ہمارے جوان بے حیا کی دنیا میں برباد ہو چکے ہیں اللہ ہمارے جوانوں کو بھی حیا نصیب فرما ہماری بچیوں کو بھی حیا عطا فرما اللہ ایمان کا بول بالا فرما ایمان کا بول بالا فرما ایمان کا بول بالا فرما اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما ہمارے کاروبار کی بھی حفاظت فرما دکانوں کی بھی حفاظت فرما مکانوں کی بھی حفاظت فرما اللہ جو بے روزی روزگار ہے سب کو حلال روزی عطا فرما جو پریشان حال ہے روزی سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن کے کاروبار تھپ پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما بے مکانوں کو مکان عطا فرما بھوکوں کو کھانا عطا فرما پیاسوں کو پانی نصیب فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کے حاجتوں کو پورا فرما اللہ ہمارے گناہوں کے معافی کو اعلان فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہماری صبح صبح ہونے سے پہلے شام معاف کر دے اور ہماری شام ہونے سے پہلے صبح کو معاف فرما دے اللہ تیرا عذاب بڑا خطرناک ہے بڑا سخت ہے ہم میں برداشت کی قوت و طاقت نہیں ہے رب کریم مرنے سے پہلے ہم سب کو اپنی زندگیاں ٹھیک پاک اور صاف کرنے کی اور حلال روزی کو کھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علیہ نبی کریم رحمت حمت گیا اور ہمرواہ